ابو عمران نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بسرہ کی مسجد میں جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر چادریں ہیں جن پر پھول کڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں صحیح بخاری چار ہزار دو سو آٹھ